ایک اور اہم چیز کی طرف آتے ہیں اور یہ ہے رمی جمرات رمی جمرات کیا ہے یہ بھی واجب ہے دس حج کی رمی گیارہ اور بارہ کی رمی کیا ہے حج کا واجب ہے اگر کسی نے ترک کی تو اس کے لیے جو اصول ہمارے سامنے آتے ہیں جو جنایات ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں ایک بات کی وضاحت یہاں کہ جو تیرہ حج کی رمی ہوتی ہے وہ واجب نہیں ہوتی وہ سنت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی شخص بارہ ذیل کو رات میں مینا میں ہی موجود ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ تیرہ کو رمی کیے بغیر نہ جائے اس کے اوپر تیرہ کی رمی واجب ہو جاتی ہے اور جو شخص بارہ تاریخ کو غروب تک نکل گیا منا سے اس کا حج مکمل ہو گیا اور اس کے اوپر تیرہ کی رمی کرنا واجب نہیں ہوتی دس ذی الحج کو جمرہ اقبا کی رمی کرنا واجب ہے جمرہ اقبا جس کو ہم عام طور پہ بڑا شیطان کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ منا کے اندر جو ہے وہ تین جمرات ہیں اور یہ تینوں جمرات ہمیں یاد دلاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کے واقعے کی کہ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے قربان گاہ پر تو شیطان نے انہیں تین مقامات پر بہکایا اور انہوں نے تینوں مقامات پر اس پر کنکریاں پھینکی اور اس کو اس کو جو ہے وہ اپنے سے دور کیا اور اللہ کے حکم کو پورا کیا تو یہ رمی یہ جمرات دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی اسوے کی یادگار بھی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک اس کے اندر سبق ہے کہ ہمیں بھی پوری زندگی اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے اور جب بھی اللہ کی رضا کے راستے میں شیطان ہمارے لیے رکاوٹ بنے تو ہمیں اس سے اسی طرح مقابلہ کرنا ہے اور جنگ کرنی ہے اور دشمنی کا اظہار کرنا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اور یہ جو رمی جمرات ہے یہ اسی کا ایک سمبل ہے اچھا جس کسی نے دس جلج کی رمی کو ترک کر دیا دیا جمرہ اقبا کی رمی کو ترک کر دیا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا یعنی کہ کیا کیا اس نے اگر اس نے دس ذیل حج کو صبح صادق یا طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر گیارہ ذیل حج کی صبح صادق سے پہلے پہلے اگر اس نے رمی نہ کی جمرہ اقبا کی اتنا بڑا وقت ہے یہ اگر اس نے اس دوران میں نہیں کی رمی تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا اس کو رمی بھی کرنی ہے اگلے دن اس کی قضا بھی کرنی ہے اور دم بھی ادا کرنا ہوگا اگر کسی نے ساری رمی تو ترک نہیں کی لیکن تین سے زیادہ کنکریاں ترک کر دی تو اس کے اوپر بھی کیا ہے دم واجب ہے کیونکہ سات کنکریاں مارنی تھی پہلے دن نا جمرہ اقبا کو اس میں سے اس نے نصف سے زیادہ کنکریاں چھوڑ دی تو اب اس پر کیا ہوگا دم واجب ہوگا یعنی کہ اس نے جو ہے وہ چار کنکریاں چھوڑ دی صرف تین کی تو اس کے بعد دم واجب ہو جائے گا اور اگر اس نے چار یا پانچ کنکریاں تو مار دی تھی لیکن دو کنکریاں رہ گئی ایک رہ گئی تو اس کے بدلے اس کو صدقہ دینا ہوگا اسی طرح گیارہ اور بارہ کی رمی کو اب ہم دیکھتے ہیں گیارہ اور بارہ کی رمیاں جو رمی جو ہے اس میں ہم دیکھیں کہ اکیس اکیس کنکریاں دونوں دن مارنی ہوں گی سات سات کنکریاں تینوں جمرات کو جب ماریں گے تو گیارہ کو بھی اکیس کنکریاں ہوں گی اور بارہ کو بھی اکیس کنکریاں ہوں گی اگر کسی نے اس دن میں سے کسی دن کی بھی رمی ترک کر دی یعنی گیارہ کی پوری رمی نہیں کی یا بارہ کی پوری رمی نہیں کی تو اس کے اوپر بھی دم ہوگا لیکن اگر کسی شخص نے گیارہ کی رمی جو اس کو کرنی تھی اکیس کنکریاں مارنی تھی اگر اس نے اس میں سے دس کنکریاں مار دی گیارہ چھوڑ دی تو بھی اس پر دم ہوگا اور اگر اس نے اس ان اکیس کنکریوں میں سے گیارہ مار دی اور دس چھوڑ دی تو ہر کنکری کے بدلے اس کو صدقہ دینا ہوگا یعنی آپ اس کا اصول یہ سمجھ لیں کہ ہر دن کی جو کنکریاں ہیں اگر اس کی نصف سے زائد کنکریاں مار دی اور نصف سے کم چھوڑی ہیں تو ہر کنکری کے بدلے صدقہ لیکن اگر اس نے نصف سے کم ماری ہے اور نصف سے زائد چھوڑ دی ہیں تو ہر تو پھر اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا اگر آدھی سے زیادہ کنکریاں ماری ہیں اور آدھی سے کم چھوڑی ہیں تو ہر کنکری کے بدلے صدقہ فطر کے مساوی جو ہے صدقہ دینا ہوگا ہر کنکری کے بدلے اگر اس نے آدھی سے زیادہ کنکریاں نہیں ماری اور آدھی سے کم ماری ہے تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا اور گیارہ کا الگ اور بارہ کا الگ یعنی اگر اس نے گیارہ کی اکیس کنکریوں میں سے گیارہ کنکریاں مار دی اور دس چھوڑ دی تو دسوں کنکریوں کے بدلے یعنی ہر کنکری کے بدلے صدقہ اور اگر اس نے گیارہ کنکریاں نہیں ماری دس مار دی تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا آپ یوں بس سمجھ لیں کہ نصف کنکریوں سے زائد ہوگی مارنی ہوگی اگر تو ہر کنکری کے بدلے صدقہ جو اس نے چھوڑی ہے اور اگر نصف سے زائد ماری اور کم نصف سے زائد نہیں ماری تو پھر اس کے اوپر دم ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ تھوڑی سی مشکل چیزیں ہیں لیکن بہرحال یہ بہت اہم ہے کیونکہ رمی جو ہے وہ واجب ہے دوسری چیز یہ کہ رمی کا جو وقت ہے اس وقت سے پہلے کرنے سے بھی رمی ادا نہیں ہوگی اور اگر کسی شخص نے اس کو ادا نہیں کیا اس پورے وقت میں تو پھر اس پر بھی دم بھی واجب ہو جائے گا اور اس کو پھر اگلے دن اس کا اس کی قضا جو ہے وہ بھی دینی ہوگی جیسے مثال کے طور پر پہلے دن کی جمرہ اقبا کی رمی کا وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے اگر کسی نے رات میں جا کے کنکریاں مار دی تو ابھی وقت شروع شروع ہی نہیں ہوا تھا اسی طرح گیارہ ذلحج کی جو کنکریاں ہیں وہ کب مارنی ہے گیارہ اور بارہ کی وہ ہے زوال کے بعد سے تو اگر کسی نے گیارہ اور بارہ کی کنکریاں زوال سے پہلے مار دی صبح میں جا کے مار دی تو اس کی رمی ادا ہی نہیں ہوئی تو اس کو چاہیے کہ وہ زوال کے بعد سے لے کر رات کو یعنی کہ اگلے دن کی صبح صادق سے پہلے پہلے وہ مار لے تو درست ہو جائے گا اور اگر اس نے نہیں ماری تو اگلے دن ان کی قضا بھی کرے گا اور دم بھی ادا کرے گا کیونکہ اس نے وقت سے پہلے مار لی لہٰذا وہ ادا نہیں ہوئی یہاں پر ہم نے بات کر لی رمی کے حوالے سے